بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد انتقام ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد اس صبح کی قسم اور دس راتوں کی اور جد اور طاق کی اور رات کی جب چل دے کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے آج کے ساتھ کیسا کیا وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی اور پھر اون کے چومیخا کرتا جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بخوبت مارا بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا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 وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جا جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی اور اگر آزمائے اس اس کا رزق پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ہار کیا یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے اور میراث کا مال حق حق کھاتے ہو اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو ہاں ہاں جب زمین چکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے فرشتے قطار قطار اور اس دن جہنم لائی جائے اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جینے کی آگے بھیجی ہوتی تو اس دن اس کا سازاب کوئی نہیں کرتا اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تم اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ